ہے اللہ نے دین چنیا اللہ نے تے واسطے کہن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان ذرا سامنے رکھو کہ وہ کڈی وڈی ہستی کہ او دا انتخاب او دی پسند یہ کوئی معمولی نہیں اس واسطے اللہ دے انتخاب اور اللہ دی پسند دا خیال رکھنا ان اللہ استفا لکم الدین دین کیڑا ہے اسلام اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے سانو مسلمان بنایا یہ اللہ دا بڑا احسان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام نالوں یہ نعمت احسان کائنات کے اندر کوئی ہے ہی نہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے اس بندے دے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نو اللہ تعالی نے دین دی اسلام دی ایمان دی دولت نصیب فرمائی جس نو دین دی سمجھ آ جائے یہ ہے اصل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اور دلہ ہو خیرن یہ خیر ہو کہ دین ایس دنیا دے اندر نال اللہ کریم دا اے ارادہ ہو جائے کہ میں یہ نفع پہنچاوا یہ فائدہ ہو جائے یہ بھلائی ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا یو فکے ہو دین اللہ اس نو دین دی سمجھ دے دیا کرتا ہے دین دا دعوی بہت سارا ہے یہ کوئی ہو لیکن دین دی سمجھ آ جانا یہ کتے کتے اور یہ دوسری شہ کروڑوں تے ارباں دے لحاظ نال دین دا کرن والے لیکن دین دی سمجھ والے بہت کٹ اس واسطے کہ جسن سمجھ آ جائے ایمان اسلام مل جائے تے پھر وہ چین نہیں آتا سکون نہیں آرام نال سوندا نہیں وہ بے چین تے بے قرار ہو جاتا ہے جاندہ ہے وہ عزت پامال ہوں ویخ نہیں سکتا ਉਹ ਬੇਦੀਨੀ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਆ تے پانچ مل گئیاں مانا ہے کہ قرآن دین اسلام ایمان ملنا شروع ہو گیا تھوڑے دن وہی بند رہ کے تے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹ گئے چادر لئی تے لمے پہ گئے اس حالت دے وچ پھر دوسری وہی آئی اس حالت دے وچ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲੇਟ ਗਏ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਹੀ ਉਤਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮੁਦੱਸਿਰ ਐ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟਨੇ ਵਾਲੇ ਆਨਾ ਲੇਟ ਗਏ ਹੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕੂਨ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਮ ਇਹ 29ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਦੱਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ اللہ نے وہ دوسری وی اتاری یہ فرمایا کہ چادر لے کے لیٹنے والو لیٹنے دا وقت ختم ہو گیا قوم کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ گئے آپ کھڑے ہو گئے ایسے کھڑے ہوئے کہ پھر آپ دی تئی سال دی زندگی پوری سیرت نبی علیہ السلاۃ تو اسلام کی گواہ ہے تے شہادت دینی ہے کہ پھر آپ نے یہ تئی سالوں دے اندر کدی پوری رات بھی سو کے نہیں ویکھیا پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گلی تے ایک ایک چوک جڑا نہ چھان دیتا پھر آپ صرف مکے دے اندر ہی نہیں بلکہ پھر باہر بھی نکلے پھر رات کتے تے دن کتے پھر تانے بھی ملے ملامتاں بھی ہوئیاں پھر کنڈے بھی بچھائے گئے تے پتھر بھی مارے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک لہو لوہان بھی ہویا اے ساریاں گلاں برداشت کیتیاں لیکن آپ نے چین نہیں کیتا آرام نہیں کیتا صرف اس واسطے کہ دین ملیا ایمان ملیا اے اللہ ولوں نعمت اے اللہ دا احسان آپ نے یہ چاہیا کہ ہوں جی یہ نعمت مینو مل گئی اللہ کرے ساری دنیا والوں یہی مل جائے کہ یہ نجات ہونی ہے یہ آدمی نے بچنا ہے اللہ اکبر آ دنیا دی زندگی چار دن دی اتوں تے گزرنا ہی ہے سڈے تو پہلے آئے گزر گئے اپنے ہاتھی دفنائے ਦਫਨਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ دین ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ دین ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਾਓ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ دین ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 50000 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਆ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਆ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ اے ویسے بڑے سیانے ساتھی اللہ دی اللہ انہاں دی محنت قبول کر لے انہاں نے یوسف علیہ السلام دی سیرت تے عمل کیتا ہے کہ انہاں کول آ گئے سی تے کہندے ٹھہر جو تانوں کھانا مل جائے گا تے کھانا ملن تو پہلے پہلے میری گل سن لو ذرا تے شاید یہ سارے واسطے ساریاں واسطے یا کسی ایک واسطے بھی سبب بن جائے نجات دا اللہ اکبر اوتھے اللہ رب العزت نے وہ ایک دن پنجاہ ہزار سال دا تے پھر ہمیشہ دی زندگی نمازہ نہیں پڑھایا اے ہوں ویکھو نا مجاہد ساتھی اٹھو بھی جہاد واسطے نکلو بھئی بڑیاں محنت ہو رہیاں نے اے آ جڑے چند سال اے دے اندر کرو جہاد پڑھو نماز رکھو روزے اللہ اکبر ٹھنڈا موسم کرو ٹھنڈے بزو نل پانی جاؤ حج جنو توفیق ملیے دیو مال چو زکات آ سال بعد محنت نال کمائی آ گئی دانے کرک دیو دوں یہ سر کڈو پہلے ہے نا سارا سلسلہ لیکن اوتھے جا کے کچھ بھی نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ جہاد کچھ بھی نہیں حالانکہ ہمیشہ دی زندگی اللہ اکبر ایتھے اے سارا کچھ چھوٹی جی زندگی ایتھے اے سارا کچھ لیکن اوتھے ہمیشہ دی زندگی اور لمبی زندگی اوتھے کچھ بھی نہیں اللہ کی کریں گا سانو کھڑیاں کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم آ جڑی کسی نے 10 سال 15 سال 50 60 سال 70 80 سال دیا دنیا دی زندگی گزاری اے دا حساب ہونا ہے اے دا حساب ہونا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرمایا ہر بندہ میری امت دا سن لوے ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਉਮਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ اور دوسرا سوال عزیز نوجوان ساتھیوں یہ بہت اہم سوال ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شباب ہی جوانی دے بارے سوال کرنا اور یہ جوانی دی عمر ہی اللہ نو محبوب تے پیاری عمر ہے یہ کچھ کر گزرنا میرے بھائیو اللہ یہ ہوئی چاہتا ہے اس واسطے او زندگی ہمیشہ دی اتنے کس چیز نے کام آنا ضرورت کا دیے اقل مندوں جانا جا ہے اس دنیا دے اندر اللہ اکبر کہ کیڑا مسافر جڑا جتھے انہیں پہنچنا دیاں ضروریات پہلے مہیا کر لوے اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر انسان نے مسافر بنا کے بھیجا ہے اے اس اللہ دا احسان ہویا کہ انہیں اس سفر دے اندر دیا ہویا او اگے جڑی منزل ہے جڑی شہدی اتھے ضرورت ہے آپ اللہ نے مہیا کر چڑی آپ دے دیتی اللہ رب العزت نے ہن او بہت بڑا ناشکرہ انسان کے جڑا اللہ دی دیتی ہوئی اس ضرورت تو بھی غافل ہو جائے اس واسطے اللہ کہندہ ہے اقتارا بلنا سے حسابہم وہم فی غفلت معرضون لوکاں دے حساب دا ٹائم بالکل نیڑے آ لگ گئے پر اے لوگ غفلت بے خبری دے اندر اور بے خبری صرف دین تو بے خبری ہے اللہ کہندہ ہے قرآن مجید دے اندر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا دی زندگی دا ٹھاٹ باٹ رونک زمیندارہ کاروبار تجارت اللہ اکبر سارا کچھ پہنچنا اتنے تو ترقیاں بہت زیادہ دے تے سارا کچھ جان دینے لیکن وہم عن الاخرت غافلون اگر غفلت تے بے خبری ہے محض آخرت دے معاملے چ کوئی زمیندار اپنا دارا ماں دے پیٹ چوں سکھ کے نہیں آ جاندہ لیکن سارا کچھ ہے ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ دین ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਫੌਰਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ لیکن آخرت دے معاملے چ قرآن دا ترجمہ انہوں نہیں آتا حدیث انہوں نہیں پتا اللہ اکبر کوئی پتا نہیں کہ میں آخر مرنا ہے جانا ہے تو اتنے واسطے کی تیاری ہے اتوں دی ضرورت بہت زیادہ اتھے, اتنے پہنچ گیا اللہ رب العزت نے اس دا تذکرہ کیتا ہے کہ لوگو ان اللہ استفا لکم الدین اللہ نے تواڈے واسطے دین نو چنیا ہے تے دین اللہ والو بہت وڈی نعمت ہے پر اس دے واسطے جنو ایدی سمجھ آ جائے تے جنو دین دی سمجھ آ جایا کر دیئے او پائیو بے چین اللہ اکبر تے بے سکون ہو جایا کردا ہے اونوں کدی سکون نہیں ملدا اونوں آرام نہیں آوندا وہ پھر اٹھا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر آپ نے جڑے جڑے آپ منگے چلے گئے انہوں نے اٹھانا شروع کر دیتا اور وہ بھی پھر اٹھ گئے اللہ اکبر جنہوں دین دی سمجھ آ جائے میرے پاؤ کدی وہ بے نماز نہیں یہ حقیقتیں ہے جس نو دین دی سمجھ آ جائے وہ کدی بے نماز نہیں رہ جا بے نماز ہے وہ سمجھ لو کہ انہوں دین دا پتہ ہی نہیں لگیا دین جسن دی پتا نہ لگے ان پڑھنے کا فائدہ کی ہوا واہ ساتھی احباب گل کرے بے نماز اللہ حکبر پرلے درجے دے جوں گا کریے ہاں جی نماز پڑھنی تو چاہیے ٹھیک ہے پر جی گل یہ ہے کہ میں جا عقیدہ میرا بڑا صحیح ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے یہ گل بھی وہی غلط ہے اس واسطے کہ ج ایمان عقیدہ اسلام دین صحیح ہو جائے درست ہو جائے عقیدہ ٹھیک میں وہ کدی بے نماز رہ سکتا نہیں اللہ اکبر رسول اللہ علیہ وسلم نے تین چیزاں دسیاں تین فرمایا ایک ہے بنیاد اور دوسری ہے سہارا اور تیسری ہے چھت ایویں اس انداز نال بنا کے دسیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بنیاد بنیاد ہے عقیدہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بنیاد ہے جس دی اے بنیاد مضبوط ہو جائے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کدی نماز تو بغیر رہ نہیں سکتا کہ نماز اس عمارت دا سہارا تے ستون ہے اللہ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ نے فرما من تارا کا سلا جنہیں نماز ترک کی چھڈ دیتی ایتھے میں ایک تھوڑی جی غلط فہمی کا ازالہ کر دیاں کہ بعض ساتھی کہندے نے جی کہ نماز دا انکار کرنا جڑا ہے نا نہ مننا کہ جی نماز ہے ہی نہیں اے بندہ جی کافر ہوندا ہے اے کفر ہے گا ہے نماز اور جی ویسے نماز نہ پڑھی جائے نا نماز نہ پڑھی جائے تے تے ہے بہت بڑا گناہ ہے پر جڑا نا نماز نہ پڑھن نال جڑا کفر نہیں ہوندا میرے پائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے لفظ فرمائے او دے وچ من تارا کا آدھا تارا کا او دے جو فرمایا جنے چھڈیا جنے چھڈیا نماز نو ترکا ساڈیاں عام بولیا جاندا لفظ جدوں کوئی فوت ہوندا ہے نا پیچھے کہندے جی او دے اینے وارث نے تے اینا او دا ترکا ہے وہ ترکا کہ یعنی جا چیا ہوا مانا چڈن ترکا کیا جاتا ہے آپ نے فرما من تارا کا جنہیں چڈیا نماز ند کا فارا وہ کافر ہو گیا مانا کی کہ وہ اسلام دین وہ ہے نہیں سہی اگر صحیح ہوں تو کدی نماز نہ چڈ دا لہذا او پائی احباب جنے اس وقت نماز تو سستی چنے چھڑے ہوئے نے او بجائے اس دے بیٹھے میں نو کوسنے شروع کر دین اور اپنے دلان دے اندر کی ہو جا مولوی ہے وہ نہ پائییاں نوجوان عزیزاں بزرگاں سارے ساتھیوں چاہیے کہ اج تو ہی اپنی نماز دی فکر کر لیں یہ فائدہ ہے عزیزوں یہ فائدہ ہے ورنہ کلمہ پڑے دا فائدہ کوئی نہیں ہونا اپنے آپ کوئی بندہ اپنی شہنو اجاڑتا نہیں کول کوئی نعمت ملی ہوے آپ اجاڑن لگ جائے انہوں سب تو بڑا بے وقوف کیا جاتا جاتا ہے ہے ہے ہے احمق کیا اس واسطے اللہ اکبر اے اے بنیاد بنیاد دین عقیدہ ایمان دا سہارا جیڑا نا نماز ہے اور فرمایا اے دی چھت جیڑی ہے نا دین دی چھت الجہاد فی سبیل اللہ او کی راہ چ جہاد کرنا ایویں کہہ لو کہ جویں عقیدہ ایمان اسلام جا صحیح ہو نماز بغیر نہیں رہ سکتا جی نماز صحیح پکی ہو سکتا اللہ جڑ جڑا جا جڑا ایویں کہ جا آدمی نمازی بھی ہے سمجھتا کہ میرا ایمان عقیدہ صحیح ہے پر وہ جہاد فی سبیل اللہ واسطے اٹھتا نہیں وہ اندر جذبہ پیدا نہیں ہو رہا انہوں اے فکر لاحق نہیں ہو رہی کہ اللہ کی راہ چ تے میری جان مال اللہ دی راہ کم آ جاوے تے پھر انہوں سوچ لینا چاہیے کہ او دی نماز تے او دا ایمان کمزور ہے اللہ اکبر ایمان نماز صحیح ہو جائے اللہ نو پسند ہو جائے او جہاد تو بغیر رہ سکتا نہیں ہوں آخر تے آ کے انشاءاللہ پتے دی گل جڑی ہر ذہن چ آئے گی میرے پائیو سوچ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جن صحابہ سننا انہوں دی تقریباً ایک لاکھ چالی ہزار تعداد کنی ایک لاکھ تے چالی ہزار انہوں نے اللہ رب العزت نے قرآن چ کہہ دیتا کہ وہ صحیح مومن سن صحیح ایمان اسلام دے کول سی تے پائیو کوئی ایک صحابی بے نماز ہے سی کوئی ایک صحابی کیونکہ وہ صحیح مسلمان سن پکے ایمان والے سن انہوں دے عقیدے درست سن اس واسطے انہوں وچوں کوئی ایک بھی بے نماز مشکات دے وچ حدیث ہے اللہ اکبر مشکات حدیث دی کتاب ہے او دے اندر رسول اللہ وسلم دی ایک حدیث ہے اللہ صحابہ بیان کردے نے صحابہ صحابہ نے کہ وچ ساڈے صحابہ سی جڑے مسلمان ساں فرمایا ساڈے وچ جدوں کوئی بندہ نماز تو غفلت کر جاندا نہ آندا نماز ترک کر دیندا تے فرمایا اسی فورن سمجھ دے کہ چلو بھائی پتہ کرو جا کے لگدا کافر ہو گیا کہ نماز نو جیڑا نہیں آیا جیڑا نماز واسطے نہیں آیا اس واسطے صحابہ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ عقیدہ بھی صحیح اور نمازی بھی او پکے تے کوئی ایک صحابی بھی میرے پائیو پامے او معذور ہے اکھاں تو نظر نہیں لتاں تو لنگڑا بیمار بخار چڑھیا ہویا 80 سال دا بڈھا یا عورت ہے کوئی بھی ایک صحابی صحابی جہاد تو پیچھے نظر اللہ اکبر جہاد تو پیچھے نظر سارے صحابہ سارے دے سارے مجاہد اللہ نے تعریف کر چڑی اور دس چھڑیا کہ صحیح ایمان والے کون نے فرمایا انما المؤمنون بس ایمان والے پکے تے پورے ایمان والے پورے اسلام والے کون اللہ دینا آمنو باللہ و رسول ہی سم لم یرتابو جنہ نے من لیا اللہ نو اور اس دے رسول نو پھر کسے شک چ نہ رہے پھر ڈاواں ڈول نہ رہے پھر اے نہ کیا کہ پتہ نہیں جی قیامت والے دن کی بننا جا کے ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈਓ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਈਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ تے اللہ نے قرآن اتار دیں پہلا جملہ جڑا کیا سی او میرے قرآن نو منن والے ہو ذالک الکتاب لا ریب فی ہے اے کتاب دین ایمان دا نال بھرپور تانو او دے رہے ہیں کہ جے دے اندر کسے قسم دا کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں اس واسطے اللہ کہندا ہے اللہ دین امنو باللہ ورسولہ نے من لیا اللہ نو نو اور اس دے رسول لم یرتابو پھر شک شباچ نہ رہے داواں ڈول نہ رہے پتہ نہیں کی بننا کی نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نے صحیح ایمان والے پھر جدوں اے ایمان صحیح ہو گیا تے ہن بیٹھ رہے ہاتھ تے ہاتھ تر کے سکون نال چین نال نہیں فرمایا انہاں دی علامت نشانی پتہ لگدا ہے جس تو کہ واقعی اے لوگ صحیح پکے ایمان والے نے انہاں دی باقاعدہ نشانی موجود ہے کی فرمایا وجاہدو باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ صحابہ آ گئے نا میدان عہد دے اندر کنے آئے سن ایک ہزار مدینے تو کنے نکل کے آئے سن عہد دے میدان چ ਉਹਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 1000 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ 300 ਨਿਕਲ ਗਏ 300 ਤੇ ਪਿੱਛੇ 700 ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ 700 ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਓਹੋ ਆ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਨ سانو تے پتہ ہی نہیں سی ادھر چلے گئے یا اللہ یہ کی بن گیا اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو ما کان اللہ لیازر المؤمنین علاما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ کہندا ہے کہ کچھ لوگ کلمہ پڑھ لین ایمان دا دعویٰ کر لین ਫਿਰ ਇਸ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸਹਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗੰਦ جہاد دا میدان اللہ اس واسطے عملے جہاد اس واسطے سجایا فرمایا جدوں اے اپنا مال جان لے کے اللہ کی راج کرن جہاد تے تہ ہو الصادقون اے ہوئی لوگ نے اپنے ایمان دے وچ سچے صحیح ایمان والے اے لوگ نے تے پائیو عقیدہ ایمان اور نشانی نماز اور چھت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اے جہاد فی سبیل اللہ لہذا کوئی مسلمان جڑا کلمہ پڑھے او نماز تو بغیر نہیں رہ سکدا پھر کوئی نمازی ہوے او جہاد تو بغیر رہ سکدا نہیں اسی جڑے نہ ساری چیزاں تو پیچھے ہاں سانو فکر کرنی چاہیے کہ ساڈا حالی کلمہ بھی صحیح ہویا ورنہ جدو کلمہ صحیح ہو جائے تے پھر تے گردنا کٹ جاندیاں نے اللہ اکبر جائیداد چھٹ جاندیاں نے پر اللہ دے دین نو بندہ چھڈن واسطے کدی تیار نہیں ہوں گا میرے آ تھوڑا جا وقت ملیا تواڈے سامنے چاندی کو گزارشاں کر دتیاں آخر دے اے بھی سن لو اللہ اکبر موقع ایک ہو جائے کہ شادی دا موقع ہے الحمدللہ اج مسلمان میں کہہ رہے سی کہ جدا ایمان اسلام صحیح ہو جائے انہوں چین نہیں ہوں دا انہوں سکون نہیں ہوں دا وہ پھر بے نماز نہیں رہ سکدا سانو تا فرصت داری مناؤن تو نہیں مل دی اللہ اکبر سی مسلمان کہا دے ساڑیاں شادیاں ویکھ لو تے رسمہ ساڑیاں غمیاں ویکھ لو تے غیران دیاں رسمہ ہر ایک ایک کم ساڑا شکل صورت لباس رین سینٹ بیٹھنا اٹھنا صبح شام دن رات ساری دے ساڈے گھر سجے پے نے سجے پے نے ہندو تہذیب اج بائی گل کرتے ہیں ہندو دے خلاف لڑن دی اللہ اکبر کے ہندو دے خلاف تسی لڑن واسطے اٹھ دے نہیں جس قوم دی جس دشمن دی تہذیب جس گھر دے اندر آئی ہوئے او قوم کدی دوسرے لڑ نہیں سکتی ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦਣੀ ਸੀ ਹਿੰਦਣੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ لیکن اس ہندنی دا اے بیان کہ اے پاکستان دے مسلمان ساڑے نال لڑ سکدے نہیں کہ اسی اپنا سارا ہندوان والا کنجر پن جڑا مسلمان دے کرانچ پہ چھڑے اے گانے بجانے اے وی سی آر اے ڈش انٹینے اے کیبلان دے انتظام اللہ اکبر اے بیا شادی تے براتان تے اے جہیزان دیاں سلسلے اے میرے پائیو اے مرگان تے سلسلے سارے دے سارے کنہ دیاں رسمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کولوں دیکھ لو اللہ کوئی ہے ایسی جڑے آتے سن سارے نہ چیزاں کو توبہ کر کے پھر اوہی اوہی جڑے انہاں وچوں آئے انہاں دے خلاف ہی لڑے کیا باپ نے بیٹے نو نہیں ماریا پھر کیا بیٹا باپ دے مقابلے چ نہیں آیا اللہ اکبر کس طرح آئے مقابلے کیوں انہوں انہیں تہذیب پہلے چھڈی انہوں کا رہن سہن ترک کیتا او دے کولوں توبہ کیتی پھر انہوں دے مقابلے چ آئے اور آ کے کیا ایک بیٹا آیا باپ دے مقابلے چ کیا ابا جی تسی ایک موقع تے جڑے نا میرے وار دے تھلے آئے پر میں پیو سمجھ کے چھڑ دتا ابا جی مسلمان سن ایمان والے سن انہاں کیا بیٹا جے تو ایک واری بھی آ جاندا نا تے میں تیری گردن اڑا کے رکھ دینی سی کہنے لگا ابا جی وجہ کیا اے ادوں دیا گلا جدو پھر بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ادو کہہ رہا کہ ابا جی ایک موقع ایسا آیا جنگ تے تے ابا جی کہندے نے کہ بیٹا ایک واری بھی آ نا تینوں چھڈنا نہیں سی وہ وجہ ابا جی کیوں ایسا کرنا سی فرمایا اسی ایمان والے مسلمان ہاں سارے سامنے محمد رسول اسلم کی تہذیب ہے آپ دو ہٹ کے جیڑا بھی ہوئے گا پاویں وہ بیٹا ہوئے ہوئے باپ ہوا ہوے چھڈن واسطے تیار نہیں اے جے اصل حقیقت ایمان دی اسلام دی اس واسطے آؤ ساتھیو عزیزو عزیز آ دنیا دی چند دن دی زندگی اے موقع ہے بہترین سارے واسطے امتحان ہے اے دے اندر اسی آ جائیے اور ویسے قسمت دی بات ہی ہوندی ہے ہر کسی نو تو نصیب نہیں ہوندی آ جے جا رہے نے شہداء لڑ رہے نے شہادتاں ہو رہی نے اے ساڈے چوں ہی نے نا اللہ کہنا ویت تاخذ منکم شہدا کئی لوگ تے کہہ دیندے مراوندے نے جی لے جا کے اللہ کہنا نہیں تانوں پتہ نہیں ویت تاخذ منکم شہدا تواڈے وچوں جنہاں جنہاں نو شہادت دا مرتبہ دینا او میں چن کے لے جانا اے اللہ دا چناؤ ہے اللہ دا انتخاب ہے اللہ اکبر اس واسطے پائیو چلنا رہے جہاد پہ یہ قسمت کی بات ہے اور کٹ جانا دین حق پہ عظمت کی بات ہے جنت میں گر نصیب نبیوں کا ساتھ ہو جانو یہ بڑی ہی عزت کی بات ہے شہادت کی جو سعادتیں مل جائیں ساتھیوں سمجھو کہ یہ بڑی ہی رحمت کی بات ہے آج کچھ موافق جہاد ہیں اور کچھ مخالف جہاد یہ اپنی اپنی دوستوں فطرت کی بات ہے یہ جو جا رہے ہیں روز جہادی قافلے ان پر کسی کا بس نہیں یہ تو قدرت کی بات ہے اللہ جی حصے چ لے آئے جہاد کرنا نماز پڑھنا دین دا دا دین دین جنوں دی فکر ہو جائے دین دی سمجھ آ جائے وہ اپنے گھر دے وچ بھی ٹکیا نہیں کردا اپنے گھر دے وچ بھی رونق لیاوندا ہے رونق دین دی لیاوندا ہے صحابہ ایک ایک آوندے گئے اور گھراں دے وچ رونق لیاوندے گئے اللہ مینوں تانوں اے دین دی رونق نصیب فرما دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین